سید نانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف گئے ہمارا ایک ساتھی قضائے حاجت کے لیے ایک ویرانے کی طرف گیا جب اس نے استنجا کرنے کے لیے ایک اینٹ اٹھائی تو اسے وہاں سے سونے کی ایک گلی ملی اس نے وہ اٹھا لی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی آپ نے فرمایا اس کا وزن کرو اس نے وزن کیا تو وہ دو سو درہم کی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکاز ہے اور اس میں خمس یعنی پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے حدیث نمبر چونتیس سو پچیس مسند احمد